اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر حضرات علی نبینا علیہ مسلاط وسلام کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں حضرت شماویل علیہ سلاط وسلام اس وقت کا جو ظالم امالقا کا بادشاہ تھا جالوت بہت طاقتور اور ہمت والا زمانے میں اس کی چھاپ تھی بنو اسرائیل کو لے کر حضرت شمویل علیہ السلاط وسلام اس کے مقابلے کے لیے نکلے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی حتیٰ کہ ان میں کا کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہو تو میری امت میں بھی وہ فرد پیدا ہوگا جو ہم نے بدر کے مارکے میں دیکھا اوہد کے مارکے میں دیکھا منافقوں کا جو معاملہ تھا جہاد کے ساتھ یہ معاملہ گزر چکا ہے بنو اسرائیل کے اندر اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کو امت مسلمہ نے آنکھوں سے دیکھ لیا یہ بنو اسرائیل جن پر اللہ تعالی کی مختلف نعمتیں تھیں نوازشیں تھیں اللہ کی خاص مہربانیاں تھیں انہوں نے سب کو بھلا دیا اور فراموش کر دیا اور اللہ نے ان کے قول کو قرآن شریف کے اندر نقل کیا وقالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت جالوتا و یہ لوگ کہنے لگے اپنے کمانڈر سے اپنے امیر صاحب سے اور پیغمبر سے لا طاقت لنا اليوم آج کے دن ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے بجالوتا و جنودی جالوت اللہ اکبر امریکہ سپر پاور سائنس اور ٹیکنالوجی رکھنے والا لا طاقت لنا اليوم ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے بے وقوف ہیں جو امریکہ سے ٹکراتے ہو جالوت سے ٹکراتے ہو سائنس کی الفابیٹ معلوم نہیں اے بی سی ڈی معلوم نہیں علی باتا معلوم نہیں ڈرون تیار ہیں زہریلی گیس ہے بم دھماکے ہیں ارے اس دنیا میں جینا ہے مچھلی کو مگر مچھ سے بیر نہیں کرنا دشمنی نہیں کرنا یہی پوری بات اس وقت کے سیکولر بنو اسرائیل نے پیغمبر سے کہی لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرین اللہ نے فرمایا کہ ان میں وہ لوگ جو اللہ کی طاقت پر اعتبار کرتے تھے اللہ کی قوت پر اعتماد کرتے تھے بھروسہ کرتے تھے کہنے لگے ہمیں اس کی طاقت کو اور اس کی قوت کو اس کے لشکر کو ہمیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے وقف اللہ المؤمنین القتال اللہ تعالی کافی ہے مومنوں کے لیے اللہ نے جہاد میں ان کی مدد کی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے اندر تو چنانچہ شمویل علیہ السلاۃ وسلام نے سوچا بھائی یہ تو بڑے عجیب لوگ نکلے ان میں اگر منافق ہوں گے آئین میدان جنگ کے اندر جا کر پیٹ پھرا کر بھاگ جائیں گے اس لیے پہلے ہی چھاٹ لینا چاہیے ان میں کون مومن ہے کون منافق ہے تو آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہر کا واقعہ ان کے سامنے رکھا اور حضرت شمبیل علیہ سلاط وسلام نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پی سکتے ہو زیادہ سے زیادہ دو گھونٹ پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا لیکن جو منافقین تھے انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور چلنے سے آجز ہو گئے اور پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی اور جو پانی پینے سے بچے رہے اور جنہوں نے ایک گھونٹ یا دو گھونٹ پانی پیتی ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی حضرت شما ویل علیہ سلاد وسلام اس چھوٹی سی ٹکڑی کو تین سو تیرہ کی لے کر جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ان میں ایک کمسن بچہ تھا ایشا توریت کے اندر لکھا ہے ایشا ان کے تیرہ بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام تھا داؤد یہ بڑے کمسن تھے میدان جنگ میں آنے کے لائق نہیں تھے جیسا کہ بدر کے اندر حضرت معاذ اور حضرت معاوض عمر کے حساب سے قابلیت کے اعتبار سے میدان بدر میں آنے کے لائق نہیں تھے اسی طریقے سے عمر کے اعتبار سے ظاہری صلاحیت کے اعتبار سے یہ داؤد اس میں شرکت کرنے کے لائق نہیں تھے معاذ اور معاوض نے جیسے اپنے زمانے کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا لیا حکمت عملی کے ساتھ ٹیکنیک یوز کر کر اپنی عقل کو چلا کر ایسے ہی داؤد نے حضرت شمویل علیہ السلاۃ وسلام کو منوا لیا میری کم سینی کو نہ دیکھو کم عمری کو نہ دیکھو میری جسم کے دبلے پن لاغر پن کو نہ دیکھو میرے حوصلے کو دیکھو میری ہمت کو دیکھو میری شجاعت کو دیکھو میری بہادری کو دیکھو اب مجبور ہو گئے حضرت شماویل سلاۃ و اور انہوں نے اجازت دے دی داؤد کو بچے کو کہ وہ لشکر کے اندر شامل ہو جائے اب تین سو تیرہ کا لشکر اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے وہاں جالوت کا ہزاروں کا لشکر دھم دھڑاکے کے ساتھ طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ غرور اور گھمن کے اندر اتراتے ہوئے میدان جنگ کے اندر وہ آ چکا تھا حضرت داؤد جو کم سن بچے تھے جا رہے تھے ایک پتھر نے کہا داؤد کہاں جاتے ہو داؤد نے کہا ہم جالود کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پتھر نے کہا مجھے اٹھا لو شاید میں تمہارے میدان جنگ کے کام میں آؤں گا حضرت داؤد نے اس کو اٹھا لیا ابھی علیہ السلام نہیں بنے ابھی پیغمبر نہیں بنے بچے تھے کمسن جو ہے آپ لڑکے تھے آپ نے پتھر کو اٹھا لیا میدان جنگ کو جانے سے پہلے اور دو پتھروں نے یہی صدا لگائی ان اس زمانے کے اندر جو آج کل کہتے ہیں غلیل ایک لکڑی کے اندر لبر لگا کر پتھر رکھ کر یا کوئی بیج رکھ کر مارا جاتا ہے اس زمانے کے اندر گھبن نام کا کھیل تھا جو آج کے زمانے کے غلیل کے کھیل سے ملتا جلتا تھا بچوں کے کھیل میں یہ داود نام کا جو بچہ تھا اور اس کھیل کے اندر اس کا نشانہ بڑا صحیح لگا کرتا تھا تو چنانچہ اللہ نے پتھروں کو زبان دی اور یہ پتھر انہوں نے اٹھا لیے اپنے جھولے میں ڈال لیے میدان جنگ کی طرف گئے اب دونوں سفے بن گئی میں نے کہا کہ پرانے زمانے کے اندر میدان جنگ کے اندر جب دو فریق جمع ہو جاتے ہیں اور دو جماعتیں جمع ہو جاتے ہیں تو اس جماعت کے کچھ آدمی اس جماعت کے کچھ آدمی مبارزے کے طور پر اسٹارٹر کے طور پر اسٹارٹنگ کے طور پر دو تین وہاں کے جو ہے جنگی آدمی نکلتے ہیں فوجی نکلتے ہیں تو یہاں جالوت آیا جالوت لوہے کا لباس پہنے ہوئے عام انسانوں سے کئی گنا اس کا قد بڑا اس کی طاقت اس کی قوت اور اس کی حیبت کا سکہ بنو اسرائیل تو کیا عالم کے لوگوں کے قلب کے اندر جاگزی تھا اور یہاں تین سو تیرہ کا بے بس لشکر تھا تو اب حضرت شمویل علیہ السلام و کچھ دیر کے لیے پریشان ہوئے کہ اس کا کون مقابلہ کرے گا اگر مبارزے کے اندر اسٹارٹر کے اندر شروع کے اندر اگر شکست کھا جائے تو فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور یہ کہہ کر حضرت شمویل بڑے پریشان ہوئے تین سو تیرہ کے لشکر میں داؤد اتنے کم سن تھے کم عمر تھے اتنے بچے تھے دکھائی نہیں دیتے تھے جب جالوت آیا اور مقابلے کے لیے مبارزے کے لیے اسٹارٹر کے لیے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا یہ بچہ حضرت شمویل سلاۃ وسلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا حضرت پیغمبر صاحب اجازت دیجئے میں جالوت کا مقابلہ کروں گا حضرت نے فرمایا اگر تم شکست کھا جاؤ گے ہار جاؤ گے فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے نہیں اللہ پر اعتبار کیجئے اللہ پر توکل کیجئے وہ بہت روئے داؤد اللہ سے دعا کی اور میدان جنگ کے اندر گئے اور جب اس بچے کو جالوت نے دیکھا بفر گیا میرا مقابلہ یہ بچہ کرے گا ارے کسی بڑے پہلوان کو لاؤ بڑے کمانڈر کو لاؤ بڑے فوجی کو لاؤ تو تو میں میں ہو رہی تھی گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی ادھر سے تیر ادھر سے تیر ادھر سے تلوار ادھر سے تلوار حضرت داؤد جو کم سن بچے تھے اور اس زمانے کا غلیل کا جو کھیل تھا وہ جانتے تھے اس نے لوہے کی زیرہ پہنی ہوئی تھی کہیں سے بھی تیر آ کر لگنا بہت مشکل تھا اس لیے کہ ہمیشہ وہ گھوڑے پر ہاتھی پر بدلا کرتا تھا اور حرکت کرتا تھا تیر مارنے کے لیے نشانہ چاہیے تو تیر کی نشا جو ہے مار جانے کے لیے نشانہ خطا کرتا تھا اور تلوار کی مار پڑنا سو تلوار مارے ناممکن اس لیے کہ اس زمانے کے فولاد کا ڈرس پہنے ہوئے تھا تلوار اگر لگتی چنگاریاں لگ کر تلوار کھنکتی اور تلوار ٹوٹ جاتی تھی اب تیر کی بات تھی تیر کے لیے نشانہ یہ چلتے گھوڑے پر اور چلتی ہاتھی پر بیٹھا کرتا تھا تو تیر کے لیے ایک جو ہے ساکت اور کھڑا ہوا آدمی چاہیے تو اب داؤد جو بچے تھے ان کو اڑتے پرندے کو مارنے کی چلتی چیز کو مارنے کی صلاحیت تھی وہ جو پتھر اللہ نے دیا تھا غلیل میں رکھا اور سیدھے اس کی کنپٹی پر پیشانی میں اور ناک وغیرہ کے پاس جو چھوٹے سے سوراخ تھے نشانہ باندھا اور مارا جب وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا جو ہے انتقال ہو گیا مر گیا واصل جہنم ہو گیا تو اب لشکریوں کے حوصلے پست ہوئے اور مال کو چھوڑ کر لشکر وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا حضرت شمابیل علیہ سلاۃ وسلام کا لشکر مال غنیمت کو لوٹنے لگا اور ان کے جو لوگ تھے ان کو غلام بنانے لگا حضرت داؤد جو کمسن بچے تھے ان کی بڑی تعریف ہوئی اور ان کی بڑی عزت ہو گئی بنو اسرائیل کو کھویا ہوا مقام واپس مل گیا اس لیے کہ ان کے سامنے جو سپر پاور طاقت تھی اور ان کے سامنے جو وقت کا فرعون تھا اور وقت کا دجال تھا اور وقت کی سب سے پاور فل جو طاقت تھی وہ تھی طاقت جالو کی وہ ٹوٹ چکی تھی اب بنو اسرائیل کا عالم کے اندر غلبہ ہو گیا اب بنو اسرائیل کے اندر حضرت شمویل علیہ السلام کچھ عرصہ رہے اور اس کے بعد وہ پردہ فرما گئے ان کا وصال مبارک ہو گیا اب یہاں داؤد جوان بنتے گئے ان کا تدبر ان کی حکمت عملی اور ان کی حسن تدبیر اور ان کے کیریکٹر اور ان کے اخلاق اور ان کا جالوت کو جو مارنے کا کارنامہ تھا وہ قوم جانتی تھی اس لیے بنو اسرائیل اپنے پرائے دوست دشمن سب حضرت داؤد سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے حضرت شماویل علیہ وسلام کے مبارک کے بعد اب بادشاہ بنانے کا نمبر آیا تو حضرت کو بادشاہ بنا دیا گیا اللہ نے پہلے ہی آپ کو ہنر سنت اور لوہا آپ کے حق میں نرم کر دیا تھا وہ النا لہ الحبیب قرآن شریف میں فرمایا ہم نے لوہا آپ کے لیے موم کی طرح کر دیا تھا تو آپ نے امالخا کو فلسطین کو دنیا کے بڑے بڑے علاقوں پر آپ نے اپنے حکومت کا سکہ جما دیا آپ نے اپنا جھنڈا گاٹ دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری عنایت فرمائی لیکن حضرت داؤد بادشاہ بننے کے باوجود بھی حکومت کا پیسہ نہیں کھایا کرتے تھے اب اپنی بیوی کو پالے اپنی اولاد کی پرورش کرے کیسے کرے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور موجیزہ کے حضرت داؤد علیہ سلاۃ وسلام السلام کو لوہا اس سے جنگی لباس بنانے کا ہنر اور فن سنت اور حلفت اور ٹیکنالوجی بطور معجزے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ سلاۃ وسلام کو دے دیا حضرت داؤد علیہ سلاۃ وسلام سے پہلے جو جالوت وغیرہ لوہے کا فولاد کا لباس پہنتے تھے وہ اتنا وزنی ہوتا تھا کہ فوجی پہن کر چل نہیں سکتا تھا بھاگ نہیں سکتا تھا حضرت داؤد علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ نے یہ کمال دیا یہ موجزہ دیا کہ وہ لوہے کی تار بنا کر باریک زنجیریں بنا کر ایسا لباس بناتے تھے کہ اس پر تلوار کی وار اور تیر جا کر واپس آ جایا کرتا تھا اس زمانے کے چھ سو درہم کے اندر حضرت داؤد اس کو فروخت کیا کرتے تھے اپنے گھر کا گزر بسر کیا کرتے تھے اور اپنا ذریعے معاش بنایا تھا بیت المال سے ایک روپیہ اور ایک سکہ بھی وہ نہیں لیتے تھے تاریخ کے اندر لکھا ہے اور توریت کے اندر بھی لکھا ہے حضرت داؤد دن میں ایک زیرہ بنا لیا کرتے تھے اور چھ سو درہم کے اندر فروخت ہو جاتی تھی اب اس کے بعد جب گھر کا گزر معاش کا ہو جاتا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کو نکلا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام وسلام کی خاصیت یہ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ بنو اسرائیل میں حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کے لیے جب جاتے کبھی ہار ملتی کبھی جیت ملتی حضرت شمون کبھی ہار ملتی کبھی جیت ملتی حضرت شماویل کبھی ہار ملتی کبھی جیت ملتی لیکن بنو اسرائیل کے پیغمبروں کے اندر حضرت دعوت علیہ صلاح وسلام وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے کبھی ہار کا منہ نہیں دیکھا جنہوں نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا مورخین لکھتے ہیں اور آپ کی سوان حیات لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پیغمبر تو گناہ نہیں کرتا آپ نے بھی گناہ نہیں کیا لیکن کیا وجہ تھی کہ ہمیشہ آپ کے مقدر میں جیت آیا کرتی تھی آپ ہمیشہ فتح یابی کو پایا کرتے تھے اور کئی ایسے علاقے کہ جن علاقوں کو پانا اس زمانے کے اندر ناممکن تھا حضرت داؤد نے علیہ سلاط وسلام اپنا سکہ اس مملکت کے اندر قائم فرما دیا اور اپنا جھنڈا وہاں پر لہرا دیا فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ سلاط وسلام کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے توریت کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر زبور کو نازل فرمایا زبور سے بے پناہ محبت تھی اور زبور سے بے پناہ آپ کا تعلق تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضرت داؤد علیہ صلاحت وسلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ کی کتاب تھی اللہ نے اس کو نازل کیا تھا حضرت داؤد علیہ سلاۃ وسلام السلام پر چنانچہ جب جنگ کے لیے جاتے تو اس کی تلاوت میں اور اضافہ کر دیتے روایتوں کے اندر آتا ہے گھوڑے کی زین پر جب آپ بیٹھتے تو پیر رکھتے تو زبور کی تلاوت شروع کرتے اور اس کی پیٹ پر بیٹھنے سے پہلے زبور کو ختم کر دیا کرتے تھے اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وقت آپ کے حق میں سمٹ جایا کرتا تھا اور وقت سکڑ جایا کرتا تھا اور صرف پیر رکھ کر پیٹ پر بیٹھنے سے پہلے حضرت داؤد علیہ سلاۃ وسلام جو ہے زبور کی تلاوت کو ختم کر دیا کرتے تھے اور لہنے داؤدی آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ حضرت داؤد علیہ سلاط وسلام کا لہن اللہ نے ایک تو یہ ہے موجزہ آپ کو دیا تھا کہ لوہا آپ کے حق کے اندر موم بن چکا تھا اور دوسرا موجیزہ یہ تھا دیا تھا اللہ نے وہ ترنم دیا تھا وہ مٹھاس دی تھی آپ کو کہ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے زبور کی تلاوت کرتے اللہ کا ذکر کرتے اتنا مشہور کن یعنی اتنا اس کلام کے اندر تاثیر ہوتی جو کھڑا تھا کھڑا رہ جاتا جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ جاتا تھا آسمان میں اڑنے والے پرندے حضرت داؤد علیہ سلاۃ وسلام کے لہن سے متاثر ہو کر آپ کی آواز کو سن کر وہیں پروں کو پھیلائے کھڑ جایا کرتے تھے جنگل کے درندے آپ کی آواز کو سن کر آپ کے قریب آ جاتے حضرت داؤد علیہ سلاۃ وسلام جب زبور کی تلاوت کو ختم کرتے تب پتا چلتا کے جنگل کے دسیوں بیسوں سینکڑوں درندے مر چکے ہیں حضرت داؤد علیہ السلاۃ و سلام کی لہن داؤدی کے اندر مشغول ہو کر اور اس کا سحر اور اس کا جادو اور اس کی مٹھاس اور اس کی تاثیر اور اس کی قوت کو جنگل کے درندے برداشت نہ کرتے ہوئے مر جایا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ طاقت دی اور یہ قوت دی ہے حدیث پاک میں آتا ہے سرور کو آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی تمام اپنی مخلوق کو جمع کرے گا اب ایسا نہیں ہوگا کہ داڑھی منڈے بھی اور داڑھی والے بھی بے پردہ عورتیں بھی پردہ دار عورتیں بھی اور حلال خور بھی حرام خور بھی اور نمازی بھی بے نمازی بھی جیسے اس دنیا میں جو ہے سب چل رہا ہے ابھی جمعہ میں آئے ہیں کتنوں نے فجر پڑی اور کتنوں نے فجر نہیں پڑی کتنے کے چہروں پر سنت کتنوں کے چہرے بش کی طرح ٹونی بلیر کی طرح اور حرام خوروں کی طرح انگریزی کتوں کی طرح کتنوں کے لباس اسلامی اور کتنوں کے لباس کافروں کی طرح اور چماروں کی طرح اور کتنوں کے پیٹ کے اندر حلال لقموں کی نورانیت اور کتنوں کے پیٹ کے اندر حرام لقمے جا کر جہنم کی پیپ کی طرح کھول رہے ہیں اور جہنم کی لہو کی طرح کھول رہے ہیں یہ دنیا ہے میلاد کے جلسے میں سب آ جاتے ہیں یہ دنیا ہے جمعہ کی محفل میں سب آ جاتے ہیں یہ دنیا ہے عیدگاہ کے اندر سب آ جاتے ہیں مسلمانوں قیامت کے دن یہ تمہارا داؤد نام رکھنا یہ تمہارا سلیمان نام رکھنا یہ تمہارا عیسا نام رکھنا یہ تمہارا موسا نام رکھنا یہ دنیا کے اندر تم آدھار کارڈ بنانے والوں کو آئیڈینٹی کارڈ بنانے والوں کو راشن کارڈ بنانے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن قیامت کے دن ان ناموں سے میرے محبوب میرے آخا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ناموں کے ساتھ غلام محمد میرا نام ہے محمد احمد میرا نام ہے یہ کہہ کر میرے محبوب آقا کو کوئی جو ہے دھوکہ نہیں دے سکتا منافق جا کر شفاعت کا پروانہ مانگے گا جا کر حوض کو گھوپ مانگے گا پیالہ مانگے گا میرے محبوب کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قومی تقز و حاضل قرآن اے اللہ آج یہ شفاعت کا پروانہ مانگنے آیا ہے آج یہ حوض کوثر کا گھوٹ مانگنے آیا ہے یہ دنیا میں محمد نام رکھ کر قاسم نام رکھ کر محمود نام رکھ کر حامد نام رکھ کر تاہا نام رکھ کر یاسین نام رکھ کر مسجد سے جنازہ منگوا لیا کرتا تھا مسجد سے دفتر نکاح منگوا لیا کرتا تھا مسلمانوں کے قبرستان کے اندر یہ دفن ہو جایا کرتا تھا یہ اتنا منحوس کتا تھا کہ اس کے دفن ہونے کے بعد دوسرے مردوں کو تکلیف ہوا کرتی تھی یہ اتنا منحوس تھا کہ اس کے زمین پر رہتے ہوئے بادل برسانا چھوڑ دیے تھے اور زمین کی خیر و برکتیں ختم ہو چکی تھی کچھ سالی آ چکی تھی بی جے پی آ چکی تھی اور اسلام مسلمان دشمن فرقہ پرست تنظیمیں حکومت کے ایوانوں پر مسلط ہو چکے تھے اس بدبخت کی نحست کی وجہ سے اس کی وجہ سے اللہ نے پھلوں سے مٹھاس کو ختم کر دیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے کمائیوں کے اندر برکت کو ختم کر چکا تھا اے اللہ یہ دنیا کے اندر دھوکہ دیا کرتا تھا اے کمینے اے فاسق اے منافق دنیا کے یہ عیدگاہ نہیں ہے کہ سرما لگا کر اور پانچ روپے کا لگا کر تو اپنے آپ کو مسلمان بنا کر آ جائے یہ دنیا نہیں ہے احرام پہن کر لبئی اللہ لبئی کہہ کر حرام کی روزی کھا کر لوگوں کے پیسوں پر ڈاکہ ڈال کر لوگوں کی زمینیں مار کر تو لبئی کہتا ہوا چلا جائے یہ دنیا کی جامع مسجد نہیں ہے کہ دو سوچ وہ کھا کر تو جمعہ کے اندر آ کر کنویں اور کتے کی ٹھونگ مار کر تو چلا جائے یہ قیامت ہے قیامت رب نے الگ کر دیا ہے اے مجرمو تم الگ ہو جاؤ نمازیوں تم الگ ہو جاؤ بے نمازیوں تم الگ ہو جاؤ کافرو تم الگ ہو جاؤ مومنو تم الگ ہو جاؤ داڑی والو تم الگ ہو جاؤ داڑی بنانے والو تم الگ ہو جاؤ پردہ دار عورتوں تم الگ ہو جاؤ بے پردہ عورتوں تم الگ ہو جاؤ دین پر مر مٹنے والوں مجاہدوں دین پر مر مٹنے والے غازیوں بدر کے شیدائیو عہد کے شیدائیوں حضرت حمزہ کے عاشقوں حضرت عثمان کے چاہنے والوں اپنی جان و مال اللہ کے راستے میں حوالے کرنے والوں تم الگ ہو جاؤ جورو کا حیض و نفاس چاٹنے والوں اولاد کی حدیث بننے والوں دولت کی پوجا کرنے والوں اور تو جو ہے تجوری کی پوجا کرنے والوں بینک بیلنس کی پوجا کرنے والوں کاروبار کی پوجا کرنے والوں الگ ہو جاؤ ومتاز الوما او حل مجریمون ومتاز الوما او المجرمون مجریمون اور کلام پاک کے پچیسویں پارے میں اللہ نے فرمایا آج لوگ کہتے ہیں یہ بولی صاحب کوسی جماعت کے کبھی دیوبند کے بارے میں کبھی تبلیغی جماعت کے بارے میں کبھی اہل حدیث کے بارے میں کبھی بریلوی کے بارے میں یہ دنیا ہے دنیا یہاں ہزاروں فرقے بنے ہیں میدان محشر کے اندر صرف دو ہی فرقے ہوں گے فریق فی جنا و فریق فی شعیر ایک جنت کا فرقہ ہوگا ایک جن جہنم کا فرقہ ہوگا وہاں سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کا جھگڑا نہیں ہوگا وہاں چالیس دن کا اور عرص و قبالی کا جھگڑا نہیں ہوگا وہاں اہل اللہ اہل الشیطان کا جھگڑا ہوگا وہاں اہل حق اور اہل باطل کا جھگڑا ہوگا وہاں اہل جنت اور اہل نار کے فرقے ہوں گے وہاں جنت اور جہنم کے فرقے ہوں گے یہ سب فرقے دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گے یہ دنیا کے اندر تم دھوکہ دے کر نماز کا گٹا پیشانی میں لگا کر جماعت کا لیبل لگا کر مفتی کا لیبل لگا کر علامہ کا لیبل لگا کر مسلمان کا لیبل لگا کر دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن قیامت کے دن یہ سکہ تمہارے تیری جی منافق ہونے کا ڈیجیٹل منافق ہونے کا قیامت کے دن نہیں چلے گا واللہ علیم بذات صدور اللہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے اللہ اس چیز کو جاننے والے ہیں تو جب دو فرقے الگ ہو جائیں گے نور کے ممبر بنائے جائیں گے سامنے حضرات انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام ہوں گے اس کے اندر صدارت کا صدارت کی ایک کرسی ہوگی اس میں میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوں گے تشریف فرما ہوں گے اس کے بعد ان کے صحابہ کرام اس کے بعد تعویم کی کرسیاں ان کے بعد طب تعویم کی کرسیاں ان کے بعد پیغمبر سے جو جتنا محبت کرنے والا ہے اور چاہنے والا ہے ان کی کرسیاں قریب اور پیغمبر سے منافقت کرنے والا پیغمبر کی سنتوں کو قتل کرنے والا پیغمبر کی سنتوں کے جنازے نکالنے والا نمازوں کو قتل کرنے والا مزاج کو ویران کرنے والا حج کا ٹھٹا کرنے والا اولیاء کا مذاق کرنے والا اولیاء کا ٹھٹا کرنے والا علماء کی توہین کرنے والا فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کا پیپ پینے والا اور ان کی شرمگاہ چاٹنے والا اللہ تبارک تبارتعالی ان کو الگ کر دیں گے اور نور کے ممبروں پر اہل حق اور نور کے ممبروں پر پیغمبر کے جانشین نور کے ممبروں پر پیغمبروں کی سنتوں پر مر مٹنے والے نور کے ممبروں پر مجاہد نور کے ممبروں پر شہدا نور کے ممبروں پر غازی اور نور کے ممبروں پر قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے والے اور ان نور کے ممبروں پر اسلام کے لیے جان و مال قربان کرنے والے بیٹھیں گے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے مچھلی کے کلیجے کو بن کر اللہ تبارک تعالیٰ تمام کی دعوت فرمائیں گے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ دعوت ختم ہونے کے بعد ضیافت ختم ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلاۃ وسلام کو فرمائیں گے اے داؤد تم میرے کلام کی تلاوت کرو حضرت داؤد علیہ سلا وسلام جن کا لہن جن کے لہن کی وجہ سے جنگل کے جانور مر جایا کرتے تھے اور جن کی جو ہے خوش الہانی کی وجہ سے آسمان کے پرندے پر بچھا لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ منظر نصیب فرمائیں گے کہ نور کے ممبروں پر ہم جو ہے انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلاۃ وسلام کے لہن کو سنیں گے اور ان کی تلاوت کو سنیں گے اور اس کے بعد جب آپ کی تلاوت ختم ہو جائے گی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما آپ کو حکم دیا جائے گا کلام پاک کی تلاوت فرمائے آپ کلام پاک کی تلاوت فرمائیں گے حضرت داؤد علیہ سلاد و سلام کے لہم سے کروڑوں درجے زیادہ شیریں مٹھاس اندگی اور جنت کی لہروں کی اٹھان لیے ہوئے اور آپ کے کلام کے اندر جو ہے جنت کی موتیاں اور جنت کے لولو اور جنت کے قیمتی چیزیں پروئے ہوئے لگے گا کہ حضرت داؤد علیہ سلاط و سلام کافی پیچھے رہ گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آخا کے جوتوں کے صدقے میں ہمیں وہ ممبر نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سلحا میں اللہ نمی پر مر مٹنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے ورنہ پرانے شریف کے انتیسویں پارے میں سورہ قلم کے دوسرے رکو میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کہا جائے گا آؤ اللہ کا دیدار کر لو لیکن ان کے کمر تخت کی طرح ہو جائیں گے اور ان کے کمر نہیں اٹھ پائیں گے اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے نہ سجدہ کر پائیں گے نہ اللہ کا دیدار کر پائیں گے دنیا کے اندر جن کا سر پیشانی اللہ کے در پر نہیں جھکتا تھا اور جن کا مان اللہ کے راستے میں نہیں قبول ہوتا تھا جن کی جان اللہ کے راستے کے اندر قبول نہیں ہوتی تھی قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے محروم فرمائیں گے اللہ ان محروموں میں ہمارا شمار نہ فرمانا ہمارے اندر اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنے کا جذبہ اللہ کے راستے کے اندر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم مکمل مسلمان نہیں ہوں گے یہ جماعتیں یہ تحریکیں یہ مکتب فکر یہ مسلکیں اور ان مسلکوں کے پجاری ان جماعتوں کے پجاری ان تحریکوں کے پجاری ان کو انہوں نے مذہب سمجھ رکھا ہے انہوں نے اس کو دھرم سمجھ رکھا ہے قیامت کے دن سب کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور جب قبر کے اندر سوال کیا جائے گا زبان تم کتنا دنیا میں اس سوال و جواب کو رٹ لو یاد کر لو من ربو کا ربی اللہ من ربو کا ربی اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر کوئی کروڑوں مرتبہ پڑھ کر یاد کر لے جس نے چلے کو رب مانا تھا جس نے جماعت کو رب مانا تھا جس نے جھنڈے کو رب مانا تھا جس نے ارس کو رب مانا تھا جس نے فلم میں کام کرنے والے ہجڑے اور کچھ کتے اور خبیصوں کو جو ہے رب مانا تھا اور جس نے امریکہ کو رب مانا تھا میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم جب ان کر اس سے یہ سوال کریں گے من رب کا کہ تیرا رب کون ہے وہ کہے گا ربیت جماعت ربیت تبلیغ میرا رب جماعت ہے میرا رب تبلیغ ہے میرا رب دیوبند ہے میرا رب امریکہ ہے جو دنیا میں جس کی پوجا کیا کرتا تھا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے داڑھی اتنی بڑی کر لے کہ اس سے زمین جھاننے لگے سر کے اندر اتنا جو ہے وہ بال بڑھا لے اور اتنا اماما ڈال لے کہ لوگوں کی اس کو پہاڑ سمجھنے لگے لیکن لکھ کر رکھ لو کہ مما دینوں کا جب پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے تو یہی کہے گا جو اسلام پر مر مٹتا تھا وہ خبر کے اندر جواب دے گا الاسلام میرا دین اسلام ہے لیکن جو چلے کو چار مہینے کو سال کو مرکز کو اور ہفتہ واری اجتماع کو مسجد کی حاضری کو اور جو جمیت کے جلسے کو اور جو بیت المال کو جو امریکہ کی طاقت کو دین سمجھتا تھا میرے اللہ کی قسم اس کی زبان سے قدرتی طور پر اس کی زبان سے آٹومیٹک یہی نکلے گا دین دعوت و تبلیغ ہے میرا دین عرس ہے میرا دین قوالی ہے اور جب یہ جملے نکلیں گے لے مار لے مار پسلیاں آپس میں ملیں گی اللہ کا عذاب اس پر مسلط کر دیا جائے گا یہ جماعتیں یہ تحریکیں یہ تنظیمیں یہ مکاتب فکر یہ مذہب نہیں ہے یہ دھرم نہیں ہے اور یہ اللہ کا نازی کردہ قانون نہیں ہے حق کو سمجھو قرآن کو سمجھو حدیث کو سمجھو اللہ کے دین کو سمجھو ان دینا اند اللہ اسلام دین اللہ کے یہاں اسلام ہے وہ میں اب تک غیر السلامی دینن فلیم یقبل امین جو اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کو دین بنائے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا کرے گا اللہ اس کے حج کو اس کی نماز کو اس کے روزے کو ضائع کر دے گا جس جماعت سے جڑے رہو جس تحریک سے جڑے رہو دین کو دین جانو قرآن کو قرآن جانو اللہ کو اللہ جانو نبی کو نبی جانو جب وہ جماعت جب وہ مکتب فکر ٹکرائے اللہ کے دین سے اللہ کے قانون سے نبی کی سنتوں سے اس مکتب فکر کو طلاق مغلزہ دے دو اس پیر کو اور اس شخصیت کو اس استاد کو اس جو ہے جمعہ کے خطیب کو تین طلاق سے تو جرو نکل جاتی ہے تین طلاق تین لاکھ طلاق کے پتھر پھینک کر زندگی بھر اس کا منہ نہ دیکھو ارے جس سے ہمارا خدا ناراض ہو ارے جس سے ہمارا دین اجڑے ارے جس سے ہماری قبر کی حالت خراب ہو وہ ہمارا پیر وہ ہمارا استاد وہ ہمارا حضرت جی وہ ہمارا امیر جو ہمارے دین کا ٹھٹا کرے نہ نہ جو ہمیں اللہ سے ملائے وہ غریب بھی امیر ہے جو ہمیں نبی سے ملائے جو ہمارا رشتہ مکے سے جوڑے جو ہمارا رشتہ مدینے سے جوڑے جو ہمارے اندر جذبے جہاد پیدا کرے جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے ہمارے اندر جو بزدلی پیدا نہ کرے ہمارے اندر وقت کے فرون وقت کے شداد اور وقت کے حامان سے لڑنے کی ہمت اور لڑنے کی جرت پیدا کرے ایسوں کو سلام ایسا ہمارا پیر ایسا ہمارا استاد اور ایسا ہمارا امیر ہے تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی یہ چیزیں قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائیں گی ارے دنیا کے اندر جو چاہے آپ نام رکھ لو یہ دنیا تو پاگل ہے پاگل بنانے والے نے اس اس بنا کو بنانے کے بعد اس کی گارنٹی بھی نہیں دی وارنٹی بھی نہیں دی میرا اللہ کتنا سچا ہے ومن ازدخ من اللہ قیلا اس سے بڑھ کر کون سچ بولنے والا اس سے بڑھ کر کون اچھا کلام کرنے والا ومن احسن کون اس سے بڑھ کر ومن احسن قولم ممن اللہ اس سے بڑھ کر بول کس کے اچھے ہیں دنیا بنائی بنانے کے بعد کہا یہ مرے ہوئے کتے سے بتر ہے دنیا بنائی اور بنانے کے بعد کہا یہ مچھر کے پر کے برابر حقیقت نہیں رکھتی اور دنیا بنائی اور بنانے کے بعد کہا دنیا ملون فی اللہ ذکر اللہ کہ یہ دنیا یہ ملون ہے اور دنیا کی تمام چیزیں امریکہ رشیا برطانیہ China computer science NASA technology سب کے سب ملون ہیں اللہ ذکر اللہ وما تعلق کہ مگر اللہ سے جوڑنے والی چیزیں اللہ تک پہنچانے والی چیزیں بنانے والے نے کہہ دیا کیسا پاگل پناہ دیکھیے ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے گا کہ لڑکی کو وہ بالغ کب کہتے ہیں اٹھارہ سال کے بعد کہتے ہیں اور لڑکے کو بالغ کب کوٹ مانتا ہے اکیس سال کے بعد مانتا ہے اور اس زمانے کے اندر اس فلم کلچر کے زمانے میں یسم یس کے کلچر کے زمانے میں ویڈیو کلچر کے زمانے میں فحاشی کے زمانے میں کہ جہاں عورت فلم کے اندر جتنے کم کپڑے پہنے اس کو عزت سے نوازا جاتا ہے جہاں اپنے پاخانے کی جگہ کو پیشاب کی جگہ کو حیض و نفاس کی جگہ کو جتنا اچھالے اتنا اسے اوارڈ دیا جاتا ہے آسکر اوارڈ دیا جاتا ہے مڈل دی جاتی ہے اس کی عزت کی جاتی ہے یہ پاگل کتے نے کیا اس زمانے کو نہیں کاٹا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کر بھاگ جاتا ہے ایسا زمانہ ایل کے جی یو کے جی کے بچے آج بالغ ہو چکے ہیں آج وہ ایل کے جی کا لڑکا ایل کے جی کی لڑکی کو کس مارتا ہے یو کے جی کا لڑکا یو کے جی کی لڑکی کو آج کس مارتا ہے فلم میں دیکھ کر پوسٹروں میں دیکھ کر ایسے جو ہے زمانے کے اندر آج سولہ سال میں کوئی بالغ بارہ سال کے اندر کوئی لڑکی بالغ اور اگر لڑکا بھگا کر لے جاتا ہے حمل ٹہرا دیتا ہے اور پندرہ سال میں لے کر گیا سولہ سال میں بچہ پیدا ہو گیا اب حکومت کہتی ہے یہ نابالغ اماں ہے یہ شریعت دیکھیے شریعت تو کہتی ہے کہ جب وہ نماز کے لائق ہو جائے حیض اس کو آ جائے ناپاکی اس کو آ جائے شریعت کی نگاہ کے اندر وہ عاقلہ ہے بالغا ہے لیکن حکومت کہتی ہے اٹھارہ سال سے پہلے نابالغ ہے یہ دنیا ہے کہ دنیا نابالغ اماں یہاں پیدا ہو رہی ہے زمانہ وہ تھا کہ جب مرد جو ہے عورت کے لیے قصیدے گایا کرتا تھا اس کے لیے دودھ کی نہر کو نکالا کرتا تھا جب مرد اس کا جو ہے پیچھا کیا کرتا تھا کبوتر کے اندر خط لکھا کرتا تھا فاختوں کے اندر وہ اپنا پیغام بھیجا کرتا تھا زمانہ بدلا ایس ایم ایس آیا زمانہ بدلا میل ہوا زمانہ بدلا آن لائن چاٹنگ ہوئی زمانہ بس بدلا آن لائن ویڈیو جو ہے کانفرنسنگ ہوئی یہ سب کچھ ہوا لیکن آج جو ہے ایک عورت جو شرم کی دیوی جو حیا کی دیوی جو عصمت عزت اور پاک دامنی کا مجسمہ آج اس مرد کے گلے کے اندر اس نے دوپٹہ ڈال رکھا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کی شادی کے موقع پر دلہا میاں آ رہے ہیں دلہا کے سالے ہیں یہ دلہا کے رشتہ دار ہیں ایک لمبا جھبا اور گلے کے اندر دوپٹہ گلے کے اندر دوپٹہ جو آج لڑکیوں سے نکل چکا ہے ان ہجڑوں کے گلوں میں آ چکا ہے ارے ٹوپی پہننا تجھے کی بات تھی اماما ڈالنا تجھے کی بات تھی داڑھی رکھنا تجھے کی بات تھی ایک کم ایک جو ہے صنف نازک ایک عصمت عفت اور پاک دامن کی دیوی اور پاک دامنی اور حیا اور عصمت عفت کا مجسمہ شرم اور حیا رکھنے والی اسے اللہ نے روپٹا دیا اللہ نے اسے شرم کا ایک حیا کا ایک اونی دیا اسے نکال کر مرد گلے کے اندر ڈال لیا ٹوپی پہننا عیب کی بات امامہ لگانا عیب کی بات نبی کی داڑھی رکھنا عیب کی بات اور یہ لڑکیوں کا دوپٹہ پہننا لڑکیوں کے بال رکھنا لڑکیوں کے طرح کان کے اندر بالی ڈالنا لڑکیوں کی طرح ہاتھ کے اندر کنگن پہننا تو تیرے ہاتھ میں بدر کی تلوار آئے گی تو وقت کے فرون کا مقابلہ کرے گا تو وقت کے جالوت کا مقابلہ کرے گا ارے ہگڑے پہلے کان سے بالی اتار ہگڑے پہلے اپنے گلے سے اس سمف نازک کا اس حیا اور شرم اور حیا کی مجسمہ دیوی کا یہ دوپٹے کو اتار ارے ہاتھ سے مہندی کی سرخی کو اتار ہاتھ تھے ابو جہد کے خون سے رنگنے چاہیے ہاتھ تھے ابو لہد ادبا اور شیوا اسلام کو گالیاں دینے والے قرآن کی توہین کرنے والے اسلام اور فلم کا نام اذان رکھنے والے ان ظالموں کے خون سے تیرے ہاتھ رکھنے چاہیے ہجڑے نکال اس مہندی کو نکال ان بالوں کو نکال اس لباس کو نکال ماس بن واوس بل خالد ابن ولید بن تو محمد بن قاسم بن بخ کا ٹیپو سلطان جب تک جو ہے یہ سوئمبر کا کھیل نہیں نکلے گا آج یہ ہجڑی عورت دس مردوں کو رکھ کر اس میں سے پانچ مرد اس میں سے تین مرد اس میں سے دو اس میں سے ایک ایک مردانیت کا مذاق ایک مردانیت کا ٹھٹا جب تک یہ فلم تیرے گھر کے اندر رہے گی جب تک یہ ٹی وی کی لانت یہ کیبل کلیکشن کی لانت تیرے گھر کے اندر رہے گی تیری عورت ان چیزوں کو دیکھ کر مرد کو اپنا لٹو سمجھے گی اپنا غلام سمجھے گی ارے مرد بن مرد بن مسلمان بات کا ذریعہ ہے مسلمان بات کا اسٹپ ہے بات کی سیڑھی ہے پہلے تو مرد تو بن داڑھی رکھ مرد بن ہاتھ کے اندر تو جو جی ہاتھ کی لاٹھی کو لا اپنے اندر حیبت کو لا محمد بن قاسم کی اپنے اندر جرت کو لا اپنے اندر بے باکی کو لا اے دولت کے پجاری اے مال کے پجاری کچھ نہیں کر سکتی یہ دنیا اس دنیا نے ہمارے ساتھ کبھی وفاداری نہ کی تھی نہ اس دنیا کے اندر وفاداری نام کی کوئی چیز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے ایک حسین عورت ایسی حسین کہ ایسا حسن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا اور ایسا جمال ایسی خوبصورتی آپ کے تصور سے باہر ایسا کنوارا پن اس لڑکی کے اندر اس کی آنکھیں گویا جھیل اس کے گال گویا جو ہے آسمان کا آفتاب و محتاب اس کے ہونٹ گویا گلاب شاعر کی شاعری وہاں پر جا کر ختم ہو جاتی تھی حضرت علیہ تو السلام نے پوچھا من انتی تو کون ہے اس نے فرمایا انا دنیا انا دنیا میں دنیا ہوں آپ مجھے اپنا لیجیے دیکھیے میرے اندر کتنا حسن ہے میرے اندر کتنی خوبصورتی ہے اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھو دنیا کے دھوکے سے باز آ جاؤ عورت کے فتنے سے باز آ جاؤ کی پوجا سے باز آ جاؤ دکان کی پوجا سے باز آ جاؤ دیکھو گروتے ہوئے دن دوبارہ ہمیں مل سکتے ہیں عظمت کا تاج جیسے بنو اسرائیل کے لیے داؤد مل گئے تھے بنو اسرائیل کے لیے حضرت شمویل مل گئے تھے اور وقت کا جالو کا خاتمہ ہو چکا تھا انشاءاللہ اللہ ان وقت کا جو جالوت امریکہ ہے اس کا خاتمہ ہوگا اس امریکہ کا غرور افغانستان کے چھوٹے چھوٹے کنکروں کے اندر دفن ہو چکا ہے نو سال پہلے یہ دن دناتے ہوئے عہد کے مشرقین کی طرح یہ میوزک مارتے ہوئے یہ برگر کھاتے ہوئے یہ شراب کی بوتلیں پیتے ہوئے افغانستان کی سرزمین کے اندر گیا تھا اور کہا تھا کہ چٹکی مار کر اس قوم کو ہم شکست دے دیں گے اس قوم کو آ ہم ہرا دیں گے آج دس سال گزر چکے ہیں میرے رب کی قسم آج امریکہ کی واٹ لگ چکی ہے امریکہ کی وال اسٹریٹ کے اندر جو تحریک چل چکی ہے وہاں کا امریکی ناگرک وہاں کا امریکی سٹیزن وہاں کا امریکی باشندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خون کی کمائی کو تم افغانستان کے معصوموں کے برباد ہونے کے لیے اور کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو فوجیوں کے لیے عراق کے لیے اور جو ہے فلسطین کے لیے اور اپنی ناجائز اولاد تم جو ہے اسرائیلی کتوں کو پالنے کے لیے ہم جو ہے بیکار نہیں ہوں گے ہمیں روزی دو ہمیں واپس ڈیوٹی دو ہمارے ٹیکس کو ختم کرو اور ستر شہروں کے اندر وال اسٹریٹ کی یہ تحریک اب جو ہے امریکہ کے اندر پھیل چکی ہے امریکہ کے اندر معاشی اکنامک سونامی آ چکی ہے لپیٹے کے اندر وہ آ چکا ہے میرا اللہ اس کو تباہ کر دے گا میرا اللہ اس کو غورت کر دے گا لیکن ضرورت ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے آپ کو لڑکا چاہیے مسجد کے اندر بیٹھ کر تصویر لے کر ربی حبلی من لدن کا ضروریت طیبہ ربی حبلی من الصالحین اے اللہ لڑکا دے دے اے اللہ سالے بچہ دے دے یہ دنیا ہے شادی کرنی پڑے گی یہاں کہے اے یار وما من دابت ان فلر اللہ اللہ ہی رسکو ہاں اے اللہ تو کتے کو سور کو اور سمندر کی مخلوق کو روزی دیتا ہے مسجد میں بیٹھ کر یا رزاقوں کا وظیفہ پڑے مرتے مر جاؤ گے اللہ روٹی نہیں دے گا یہ دنیا ہے اس کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی یہ دنیا ہے اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا یہ دنیا ہے جالوت کو اللہ مارے گا یہ دنیا ہے نمرود کو اللہ نے مارا ہے نمرود کو مارے گا یہ دنیا ہے فرعون کو اللہ نے مارا ہے مار کر دکھایا ہے فرعون کو مارے گا لیکن دنیا دار الاسباب ہے فرعون اپنی موت آپ نہیں مرے گا اسے مارنے والے بنو اسرائیل چاہیے نمرود اپنی موت آپ نہیں مرے گا اسے مارنے والا لنگڑا جو ہے مچھر چاہیے اور حامان اور شداد اور خارون اپنی موت آپ نہیں مریں گے مارنے والے اسے سلحا چاہیے اس یہ کمینہ زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا ہے یہ کمینہ وینٹیلیٹر پر جی رہا ہے تجھے خدا کا واسطہ تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ تجھے کعبے کی حرمت کا واسطہ تجھے نبی کے آب کا واسطہ تو دولت کو چھوڑ دے اور مال کی محبت کو چھوڑ دے اولاد کی محبت کو چھوڑ دے بیوی کی غلامی کو چھوڑ دے ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ وہ تجارت جس کو اللہ نے سورہ سب میں فرمایا اللہ تجارت تم من عذاب علیم کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دے تم مین و رسول ہی اللہ پر ایمان اللہ کے نبی پر ایمان اللہ کے راستے کے اندر اپنا جان مٹانا اپنا مال مٹانا یہ نہ کہو جو زبان منو اسرائیل نے استعمال کی وکالو مالا طاقت الوما لوما تھا وہ جنوبی ارے ملا تو نہیں جانتا ٹیکنالوجی نہیں جانتا آج کمپیوٹر پر بیٹھ کر ولڈ کا نقشہ سامنے رکھ کر اور جو ہے گوگل کے اندر جا کر سرچ کر کر تیرے مکان پر ایک ماؤس کا کلک کر کر وہ بمباری کر سکتے ہیں تم بات سے لڑ نہیں سکتا تو تصویر سے نہیں لڑ سکتا یہ زبان مسلمان کی زبان نہیں یہ زبان تھی بنو اسرائیل کے منافقوں کی جس کو قرآن نے کہا لا طاقت اليوم بجالوت و جنوبی الذين يظنون انهم ملاق اللہ جو اللہ سے ملنا چاہتا تھا اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہتا تھا کم فیتن قلیلطن غلبت فیطن اللہ افغانستان کے داڑی والوں کی تعداد کتنی ہے افغانستان کے امامے والوں کی تعداد کتنی ہے افغانستان کے درس نظامی پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے افغانستان کے ملا عمر کے فالوورز کتنے ہیں فیس بک کھول کر دیکھو تمہارے امیتابھ بچن ہو تمہارے دیپ کمار ہو تمہارے فلم میں کام کرنے والی کوئی رنڈی ہو فیس بک کے اندر اربوں خربوں اس پر مر مٹنے والے اور اس پر جان دینے والے میرے ملا کو کون چاہنے والا میرے اسامہ کو کون چاہنے والا ان پگڑیوں کی کون جو ہے حمیت کرنے والا ان پگڑیوں کی کون حمایت کرنے والا لیکن کم من فیتن کلیلتن غلبت فیتن کثیرتن بیزن اللہ میرا اللہ نے کیسے سے دس سال بعد تک آج ان کی حالت جو ہے بد سے بدترین کر دی مسلمانوں سوائے اللہ کی طاقت کے سوائے اللہ کی مدد کے سوائے اللہ کی نصرت کے ہمارا کوئی حامی نہیں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہمارا کوئی ناصر نہیں ہمارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں نہ کانگریس نہ بی جے پی نہ انڈیا نہ پاکستان نہ امریکہ نہ کوئی اور ملک اللہ اللہ اللہ اللہ وال اللہ ہی فل توکل المؤمنون اللہ پر مؤمن توکل کرتا ہے لنا اللہ نہ توکل اللہ کیوں نہیں ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے کوئی مشتبہ نعرہ لے کر کوئی روزی کا نعرہ لے کر <clears throat> کوئی مسلمانوں کے فسادات کو ختم کرنے کا نعرہ لے کر کوئی مسلمانوں کے حقوق کے جو ہے دلانے کا نعرہ لے کر کوئی مسلمانوں کے ریزرویشن کا نعرہ لے کر لکھ کر رکھ لو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ممبر رسول پر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہو کہ بنانے والے نے کہہ دیا یہ دنیا اور یہ دنیا کی چیزیں ملون ہیں یہ نعرے دھوکہ ہیں انا ہزارے کی جو تحریک ہے کہ فیس کے کھاتوں کے اندر ہندوستان کے سیاسی کتوں نے رشوت خوروں نے جو پیسہ جمع کیا ہے ہم اس کو نکالیں گے لوگ پال بل لائیں گے ہر غریب کے کھاتے کے اندر اتنے لاکھ روپیہ آ جائے گا فسٹ پیمنٹ جو ہوگا تیس ہزار کا ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا شری نقطۂ نظر سے انا ہزاری کی تحریک کے اندر مسلمان شامل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا خود آپ فیصلہ فرما لیں جب اس نے تحریک کو شروع کی جامع مسجد کے امام عبداللہ بخاری حفیظ اللہ تعالی انا ہزارے سے کہا ہم آپ کو ساتھ دیں گے اپنی جماعت اپنی قوم کو ہم کہیں گے وہ آپ کا ساتھ دے لیکن تم کہو کہ مودی ظالم ہے تم کہو مودی خونخار بھیڑیا ہے اور تم کہو کہ گجرات کا جو فساد ہے وہ بدترین فساد ہے ایک جملہ اس نے نہیں کہا انصاف کی بات کرنے والا اور اپنے علاقے کے اندر اسے مہا آتما جو گاندھی کو لقب دیا گیا وہ گاندھی کا لقب انا ہزارے کو دیا گیا لیکن مسلمانوں کے تئیں اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی نیت صاف نہیں ہے اس کے بیرسٹر کو اور اس کے کے کے ایک جو ہے لائر کو سپریم کورٹ احاطے کے اندر صرف اس وجہ سے مارا گیا اور اس وجہ سے پیٹا گیا کہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے تعلق سے اس نے انصاف کی بات کہی تھی انا ہزارے نے کہا جو مارا ہے وہ برا ہے لیکن جو وہ بولا ہے وہ برا نہیں ہے ان کوئی ارے اپنے اپنے نہیں بنے یہ غیر کیا اپنے بنیں گے مسلمانوں مسجدوں کا رخ کرو مسلمانوں اللہ کے قرآن کا رخ کرو مسلمانوں ہیڑا پن چھوڑو مسلمانوں عورتوں کے کردار کو چھوڑو عورتوں کی ایکٹنگ کو چھوڑو عورتوں کے اس جو ہے ظاہر کو چھوڑو عورتوں کے اس باطن کو چھوڑو عورتوں کی غلامی کو چھوڑو یہ خطرناک فتنہ ہے اور اتنا خطرناک فتنہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بل بن باہورا جو بنو اسرائیل کا ایک زبردست عالم تھا زاہد تھا تھا اللہ والا تھا جب حضرت سلاۃ وسلام کا لشکر بنو اسرائیل کا لشکر امالی خاں سے خاں کی قوم کے اندر یہ شامل تھا امالی خاں کے لوگوں نے اس جو ہے بلم بن باورا کو کہا کہ تم اس بنو اسرائیل اور اس کے پیغمبر کے حق میں بد دعا کر دو وہ مستجاب الدعوات تھا جو دعا کرتا بد دعا کرتا اللہ قبول کر لیتا بلم بن باورا قوم کی جو ہے دباؤ کے اندر آ گیا قوم کے دباؤ میں نہ ہو تم بیٹی کی شادی اور بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کرنا چاہو گے قوم کے ہجڑے تمہیں تانا دیں گے بچے کو مدرسے میں داخل کرنا چاہو گے قوم کے ہجڑے تمہیں تانا دیں گے بچے کو داڑھی رکھنا چاہیں گے قوم کے ہجڑے تانا دیں گے بچی کو برقع دیں گے قوم کے ہجڑے تانا دیں گے قوم کے دباؤ میں نہ ہو قوم کے پریشر کے اندر نہ ہو تم اپنا کام کرو اپنے آگے کی طرف دیکھو اللہ راضی اللہ کا نبی نہ ماں کی پرواہ نہ باپ کی پرواہ نہ قوم کی پرواہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں اللہ راضی ہے اللہ کا نبی راضی ہے یہ بات کافی ہے بل باورا قوم کے دباؤ کے اندر آ گیا اور اپنے خچر پر بیٹھ کر بنو اسرائیل اور ان کے پیغمبر کو بد دعا کرنے کے لیے نکل پڑا ایک پہاڑ تھا جبل حسان وہاں جا کر وہ بد دعا کرتا تھا لیکن جب گیا تو اس کے قدم جانور کے پیچھے کی طرف آنے لگے لیکن یہ مارتا دو قدم آگے بڑھتا پھر پیچھے آ جاتا پھر مارتا اللہ نے اس کچر کو زبان دی بلم بن باورا کو کہا بلم بن باورا حماقت کرتا ہے خدا کے عذاب کی طرف جاتا ہے فرشتے سامنے کھڑے ہیں مجھے جبل حسان کی طرف آگے بڑھنے نہیں دیتے رک جا اسی میں تیری سلامتی ہے بلم بن باورا اس نے جانور کی زبان کو اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا مسلمانوں اللہ کی طاقت کو پہچانو اللہ کی قدرت کو پہچانو اللہ کی آواز کو پہچانو نبی کی صدا کو پہچانو اور حرمین کی صدا کو نبی کی گمبد قدرہ سے نکلنے والی پکار کو سمجھو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے لکھ کر رکھ لو کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اور سربلندی کا الا کلیمت اللہ کا جہاد پی سبھی اللہ کا کام نہیں کرو گے میرا اللہ تمہارا اور میرا محتاج نہیں ہے اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ کام نہیں کرو گے ہم تمہیں مٹا کر رکھ دیں گے تمہارے وجود کو ختم کر کر رکھ دیں گے اللہ نے کیسے وجود کو ختم کیا دیکھیے بن باورا باوجود فرشتوں کی رکاوٹ کے اپنی سواری کو لے کر جبل حسان پہاڑ کی طرف گیا یہ وہ مقام مقدس تھا کہ وہاں وہ دعا بد دعا کیا کرتا تھا بد دعا کرتا لیکن دعا کے کلمات نکلتے بد دعا کرتا دعا کے کلمات نکلتے اپنی قوم کو دعا کرتا اپنی قوم کے لیے بد دعا کے کلمات نکلتے حتیٰ زبان لٹکتے لٹکتے عذاب کے طور پر اس کے سینے تک آ گئی اب اس نے سمجھ لیا کہ میری شامت آ گئی خصیرت دنیا والآخرہ میری دنیا بھی گئی اور میری آخرت بھی گئی تو چنانچہ اب کہا کہ تو ڈوبے ہیں سنم اوروں کو لے کر ڈوبیں گے میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا اس قوم کو کیوں چھوڑوں تو بلم بن باورا نے جب دیکھا اللہ کے عذاب کا میں شکار ہو گیا تو اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو بنو اسرائیل کو اگر تباہ کرنا ہے اور بنو اسرائیل کو اگر برباد کرنا ہے نہ ہتھیاروں سے نہ تیر سے نہ کمان سے نہ تلوار کی بار سے کسی سے نہیں کر سکتے اس لیے کہ پیغمبر اللہ کا محبوب بندہ پیغمبر کا سایہ پیغمبر کا ہاتھ ان کی قوم پر ہے صرف ایک ذریعہ ہے کہا کہ کیا فرمایا تم اپنی عورتوں کو بنا کر اپنی عورتوں کو سوار کر سرور کون آحد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ان فطن کانت بنو اسرائیل من النساء کہ بنو اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ آیا وہ عورتوں کا فتنہ تھا پھر آقا نے فرمایا میری امت کے اندر بھی جو فتنہ آئے گا وہ عورت کا فتنہ اور مال کا فتنہ آئے گا آج کیا بڈا بڈھا ستر ستر سال دام منہ کے اندر دانت نہیں پیٹ کے اندر ہاتھ نہیں بڈھی جس کے آنکھ کی بلائی جس کے ہاتھ کے اندر لاٹھی اور جس کی جو ہے جس کی کمر تیر و کمان بن چکی ہے یہ بڈا بھی اس بڈی کا عاشق نظر آتا ہے اسے چھوڑ کر یہ دینا نہیں چاہتا اس کے علاوہ کسی کو اور اور دینا نہیں چاہتا آج یہ زمانہ ہے غلامی کا آخا نے سچ فرمایا بلم بن باورا نے ان کو مشورہ دیا اپنی عورتوں کو بنا کر اپنی عورتوں کو سوار کر ان کے سرداروں کے پاس بھیجو اور وہ خدا کا کتاب کا علم رکھتا تھا اس نے کہا ایک سردار بھی برائی کے اندر زنا کے اندر ملوث ہو جائے گا اللہ اس سے جو ہے سرداری چھین لے گا اور وہ قوم تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی چنانچہ یہ لڑکیاں بنی سوری اور بن کر سمر کر قوم کے سرداروں کے پاس گئی اور اس کے اندر زمر نام نام کا کا زمری ایک سردار تھا اور اس کے پاس یہ لڑکی گئی اس نے اس کو تنہائی میں بلا لیا اور بلم بن باورا جو چاہتا تھا کہ زنا کر بیٹھے اور بدکاری کر بیٹھے وہ زنا کے اندر اور بدکاری کے اندر ملوث ہو گیا نتیجہ یہ ہوا اللہ کی مدد اللہ کی نصرت جو پیغمبر کی وجہ سے بنو اسرائیل پر تھی وہ ہٹ گئی اس ایک عورت کی وجہ سے بنو اسرائیل کے اندر تعاون اور پلیگ کی بیماری ایسی پھیلی کہ مجھے پلیگ آیا میں نے سانس چھوڑا جس نے اس کو لیا اس کو بیماری جس نے سانس چھوڑی اس کو بیماری اس نے سانس لی اس کو بیماری گویا ایک زہریلی گیس تھی تعاون کی پلیگ کی جو ہوا کے اندر اللہ نے چھوڑ دی اس ایک عورت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ستر ہزار بنو اسرائیل کا خاتمہ کر دیا عورت کا فتنہ کتنا خطرناک ہے یہ عورت شیطان کی ایجنٹ ہے یہ عورت شیطان کا پھندا ہے یہ عورت شیطان کی رسی ہے اس لیے تم اگر مجاہد فی سبیل اللہ کی بات جو سمجھ میں نہیں آتی ہے تمہیں مال و دولت کو طلاق دینے کی بات جو سمجھ میں نہیں آتی ہے ارے لوگ کہتے ہیں حضرت یہ دنیا تو دار الاسباب ہے تو کام کرنا پڑے گا ڈیوٹی کرنی پڑے گی صاحب ڈیوٹی کرو پوجا نہ کرو سبب مانو رب نہ مانو دو بھائی تھے دو دوست تھے ایک کا نام ریام تھا اور ایک کا نام رحیم تھا ایل کے جی یو کے جی سے ان کی پڑھائی ایک ساتھ شروع ہوئی ایس ایل سی انہوں نے کیا اور اس کے بعد نوکری کے لیے کوشش کی دونوں دوستوں کو نوکری نہیں ملی دونوں دوستوں نے سوچا کہ چلو مارکیٹ کے اندر اپنا اپنا دکان کر لیں گے رام نے اپنا دکان کیا اور رحیم نے اپنا دکان کیا اور صبح میں نو دس بجے ناشتہ کر کر دوپہر کا ٹفن لے کر رام اور رحیم ایک اسکوٹر کے اندر بیٹھ دیکھ کر جاتے پارکنگ میں گاڑی کھڑا کر دیتے رام اپنا شٹر کھولتا رحیم اپنی دکان کھولتا دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجا اور وہاں مسجد کا مائک آن ہوا اور بلال کا نائف کہنے لگا حیال حیا حیال الفلاح آجا نماز کی طرف آجا کامیابی کی طرف رام کا دکان بھی کھلا تھا رحیم کا دکان بھی کھلا تھا رام بھی کاروبار کے اندر مشغول تھا رحیم بھی کاروبار کے اندر مشغول تھا رام بھی جو ہے واپار کی پوجا کر رہا تھا رحیم بھی واپار کی پوجا کر رہا تھا بتلائیے ہندو مسلمان کا فرق کہاں رہا کیا میرے آخا نے سچ نہیں فرمایا تھا کہ اسلام اور کفر کے اندر فرق کرنے والی چیز نماز ہے کیا قرآن نے سچ نہیں کہا تھا عکیم السلا تکون من المشرقین نماز کو قائم کرو اور کافروں مشرکوں میں سے ریڑھوں چماروں میں سے نہ ہو جاؤ یہ حیال السلام رام پر جیسے اثر نہیں کیا ایسے ہی رحیم پر اثر نہیں کیا یہ حیال الفلا جیسے رام نے کان کی جو سمجھ کر کان کو جھٹک دیا رحیم نے بھی جھٹک دیا یہ حیال السلام یہ حیال الفلاح یہ ایمان اور رام و رحیم کا میٹر ہے جو دکانوں کے اندر رکھا جاتا ہے جو حیال سلاح کو سن کر شٹر اتار دیتا ہے شٹر ڈاؤن کر دیتا ہے وہ رحیم ہے یہ حیال صلاح کی پکار سن کر جو مسجد کی طرف دوڑتا ہے یہ رحیم ہے یہ حیال صلاح کی پکار سے پہلے ادانود یوم فس او الا ذکر اللہ وزر البئی جو دوڑ کر آتا ہے مسجد کی طرف کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے یہ رحیم ہے رام دولت کا پجاری ہے رام جو ہے دولت کو رازق سمجھتا ہے رام دکان کو بھگوان سمجھتا ہے رام دکان کی پوجا کرتا ہے رحیم دکان کی پوجا نہیں کرتا لیکن جو رحیم نام رکھ کر دکان کی پوجا کرے جو رحیم نام رکھ کر داڑھی مڈائے جو رحیم نام رکھ کر عورتوں کو رنڈیوں کا لباس پہنائے جو رحیم نام رکھ کر گھر کے اندر سنیما کا اڈا بنائے جو رحیم نام رکھ کر چٹ پٹ جلائے جو رحیم نام رکھ کر سوت کھا کر سوت کھا کر اپنی ماں کا چھتیس مرتبہ کپڑے نکال کر بلاکار کرے جو رحیم نام رکھ کر رشوت کھا کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگاروں کو داخل کرے یہ تھرمامیٹر بتاتا ہے یہ رحیم نہیں ہے یہ رام ہے اس کا جنازہ نہیں اس کی ارتی اٹھنی چاہیے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں بلکہ اس کو شمشان گھاٹ کے اندر داخل کرنا چاہیے مسلمانوں یہ رام اور رحیم کا میٹر آج ہمیں نظر آ رہا ہے آج ہمیں نظر آ رہا ہے جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز شائب ہونے کے بعد اور اللہ کی پکار اور اللہ کی منادی حیال حیال الفلاح کے بعد آج کیا سلوک ہو رہا ہے یہ رام اور رحیم کا میٹر آج بتا رہا ہے کون منافق ہے مسلمان ہے فجر میں کتنی تعداد آپ کے یہاں ہوتی ہے جمعہ میں کتنے لوگ اپنی آفسوں میں چھٹی لیتے ہیں جمعہ میں کتنے لوگ اپنے کارخانوں اور اپنی ملازمتوں کو بند کرتے ہیں جمعہ میں کتنے لوگ اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں جمعہ کا اکرام احترام کرنے والا رحیم ہے اور جمعہ اور سنڈے کو برابر سمجھنے والا رام ہے اس امت میں کتنے رام ہیں فرقہ وارانہ فساد کے اندر اگر ان راموں کو مار دیا جائے فرقہ وارانہ فساد کے اندر ان راموں کو جلا دیا جائے فرقہ وارانہ فسادات کے اندر ان راموں کی سیتاؤں کی آبرو لٹ لی جائے تو پھر میڈیا والے بدنام کرتے ہیں رحیم کی دکان چلی گئی اور جو ہے رحیمہ کی آبرو لٹ گئی میرا اللہ دیکھنے والا ہے رحیم مرنے کے لیے نہیں آیا رحیم پٹنے کے لیے آیا نہیں آیا رحیمہ بھی غیروں کے ہاتھوں عزت اور آبر لٹانے کے لیے نہیں آئی اللہ کی نگاہ کے اندر یہ رام تھا اللہ نے اس کو جلایا اور جلا کر اس کو کنویں کے حوالے کیا یہ منافق جو مسجد کے لیے وقت نہیں دے سکتا یہ منافق جو مدرسے کے لیے وقت نہیں دے سکتا یہ منافق جو دین کی خدمت نہیں کر سکتا یہ منافق جو مسلمانوں کے کام نہیں آ سکتا وہ کیا افغانستان جائے گا وہ کیا کشمیر کی آواز پر لبئی کہے گا اللہ کی نگاہ کے اندر یہ رام جو یہ رحیم یہ اللہ کی نگاہ میں رام ہے اس لیے اللہ اپنے ہاتھوں سے رحیم کو نہیں جلاتے اللہ رحیمہ بی کی آبرو نہیں لٹاتے یہ رحیمہ بی نہیں یہ جو ہے سی سیتا تھی جو اللہ کی نگاہ کے اندر تھی اللہ کی کتاب کے اندر تھی اللہ نے سیتا کی عزت کو لٹوایا اللہ نے رام کو جلایا اللہ رحیم کو نہیں پٹواتا اللہ رحیمہ بھی عزت کو نہیں لٹاتا دھوکے پر دھوکا اور مال لٹنے کے لیے ہزاروں تدبیریں مال کے پیچھے دولت کے پیچھے روپیے کے پیچھے آج مسلمان پڑا ہوا ہے حضرات یہ چیزیں کچھ کام آنے والی نہیں یہ چیزیں کچھ کام آنے والی نہیں اگر کام آنے والی ہے اللہ کی ذات کام آنے والی ہے اللہ کے لیے مرنا اللہ کے لیے مٹنا جیسے کہ میں بتایا ابھی قربانی کا سیزن شروع ہو رہا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بہار کے نام پر جھارکھنڈ کے نام پر بنگال کے غریب علاقوں کے نام پر جب وہاں فساد ہوتا ہے ریلیف لیتے ہیں ان غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں ارے ایک جو ہے صاحب ایک علاقے کے اندر گئے ایک مولانا صاحب کی گھر کے اندر عیادت کرنے کے لیے گئے عیادت کرنے والوں میں ایک صاحب کو رحم آیا انہوں نے کہا ان بچوں کو کیا عید کے نام پر کچھ رقم دے دی جائے کچھ جو ہے روپیہ جو ہے پیسہ دے دیا جائے مقامی ذمہ دار سے پوچھا انہوں نے اجازت دی ساتھیوں نے پیسہ کلیکٹ کیا پیسہ ہو گیا تو انہوں نے ان پیسوں میں سے کچھ نوٹ نکال کر اپنے جیب کے اندر ڈال لیے لوگوں نے دیکھا جو یتیم کا مال کھاتا ہو جو شہید کے گھر کا حق اور بیواؤں کی آہ کو نہ سنتا ہو یتیموں کی کڑکڑاہٹ کو یتیموں کے تڑپنے کو ان بچوں کے تعلق سے ان کا دادا کہہ رہا تھا کہ جب کسی ٹی وی ایس کی اور گاڑی کی آواز بائک کی آواز ہارن کی آواز آتی ہے بڑے بچے تو سمجھدار ہیں لیکن چھوٹی بچی تڑپ جاتی ہے بلک جاتی ہے کہ میرے ابو کی گاڑی کی آواز تو آئی میرے ابو نہیں آئی منظر ایسا تھا ڈوب پڑنے کا منظر ایسا تھا کہ اپنے آپ کو فدا کرنے کا ایسے حساس ایسے نازک ان یتیموں کو اور گھر کی بیوہ کا سہاگ کے اثرات ابھی باقی جس عالم کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ راستے کے اندر وہ شہید ہو گیا اس کے پیسوں کو اپنی انگلیوں سے نکال کر لوگوں نے دیکھا کہ اپنی جیب کے اندر انہیں جیب کی پاکٹ کے اندر رکھ لیا ایسے ڈاکو ایسے غدار ایسے منافق میں کہوں گا کہ قانون آئے گا تو شرما جائے گا شداد آ جائے گا شرما جائے گا ایسے ہجڑے ایسے ڈھکوسلے کام مسجد کے چندے کا نام لے کر مدرسے کا چندے کا نام لے کر قربانی کا ایسا ہجڑا اللہ کی قسم قارون کا باپ بھی یہ کام نہیں کرے گا ارے ہمت تھی طاقت تھی حکومت کے بل بوتے پر مال جمع کیا اصول کیا میدان جنگ کے اندر مال غنیمت لیا یہ لوگوں کو حج کے نام پر دھوکہ دینا ٹور آپریٹر کہتے ہیں تمہیں قریب رکھیں گے اور وہاں جا کر ہضم ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں ہمیں ملتے ہیں حضرت ایک وقت کا کھانا ہمیں دے دیجیے گا ہمیں کمرے میں بھائی کیا ہوا کس ٹور سے آئے نہیں حضرت ایئرپورٹ میں جو سوار کیا اس نے کہا اور قافلے کو لے کر آؤں گا قافلہ کہاں آتا گدھے کے سر سے جو سنگ سنگائی بھری ایسے یہ ٹور آپریٹر غائب ہو گیا جدہ ایئرپورٹ پر لاوارش کرے تو کیا کریں چلو عمرہ کر لیں چلو حج کر لیں ہم نے کھانے کا پیسہ اور سب کچھ ان کو دے دیا تھا کچھ چائے پانی کے خرچے کے لیے روپیہ رکھا تھا اب کیا کرے ہوٹلوں اس طریقے سے حج کے نام پر قربانی کے نام پر چندے کے نام پر مسجد کے نام پر مسلمانوں کے قبرستان پر ڈاکہ ڈالنے والی اپنے آبا اور اجداد کی قبریں جنہیں دیکھ کر آقا نے فرمایا کہ زورو آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ وہ قبر کی یاد کو تازہ کرتی ہے ایسے قبروں پر عمارتیں کوٹیاں قائم کرنے والی قوم ایسے قبروں پر بیت الخلا بنا کر ایسے قبروں پر سہاگ ڈا بنا کر اپنی بیوی سے سہاگ رات بنانے والی قوم آج کیا وقت کے فرعون کو مارے گی آج کیا وقت کے جو ہے نمرود اور جو ہے جادوت کا مقابلہ کرے گی چھوڑو ہجڑا پن چھوڑو یہ دولت یہ مان یہ روپیہ یہ پیسہ اللہ کی قسم کسی کے کام آنے والا نہیں ہے ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے روٹی لکھ دی ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے زندگی لکھ دی ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے ہماری سانسوں کو لکھ دیا ان سانسوں کو امریکہ کا باپ ختم نہیں کر سکتا اس روزی کو پوری دنیا کی ملٹری ایک دانا ایک چمچ دودھ کو ختم نہیں کر سکتی پوری دنیا کی مملکتیں پوری دنیا کی سلطنتیں ایک سانس نہیں دے سکتے اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے اللہ عزت دینے والا اللہ ذلت دینے والا برائے نام اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے ذرا سی کاروبار کر لیا ذرا سا تجارت کر لیا ذرا سا اتنی تجارت جو نمازوں سے غافل کرے اتنا مال میں اتنا دولت میں آج اخباروں کے اندر خبریں آتی ہیں کہ بیوی نے خودکشی کر لی اپنے شوہر کی آفس کی مشغولیات کو دیکھ کر کہ شوہر بیوی کو پیار ہی نہیں دیتا یہ دنیا کے کتے ہیں جو بیوی کو گٹ کر جینے پر مجبور کر رہے ہیں ہم آخرت کے طلبگار ہم جنت کے طلبگار ہم نبی کے غلام ہم دنیا کی طرف تھوک کر نہیں دیکھتے الحمدللہ اس عذاب سے بچانے کے لیے سال ہا سال ہم قربانی کا اجتماعی نظم یہاں پر کرتے آئے ہیں امسال آپ نے دیکھا کہ اڑیسہ کے اندر بھیانک طوفان اور بھیانک سیلاب آیا جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں گھر متاثر ہو گئے اس میں کئی مسلمان شہید بھی ہو گئے حکومت کی طرف سے میں خود گیا تھا جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے امدادیں دی جا رہی تھی لیکن یہ امداد کافروں کو دی جا رہی تھی مسلمانوں کو نہیں دی جا رہی تھی تو الحمدللہ ہم نے سالہ سال کی طرح رانچی کے غربا کے لیے بھی جھارکھنڈ اور پھر ہمارے جو ہے اڑیسہ کے اس سیلاب زدہ اور فساد زدہ علاقے کے لیے بھی ہم نے جو ہے قربانی کا نظم کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بنگلور میں قربانی کریں گے پونے دو ہزار وہاں قربانی لیں گے سات سو روپے تو آپ پونے دو ہزار دو قربانی تین قربانی کتنے حصے کر سکتے ہیں اپنی ماں کا بھی لے لیا بچوں کا عقیقہ بھی کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کر دیا حساب کرم اور خلفائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات جو ہماری روحانی ماں سگی ماں کو یاد کیا اور روحانی ماں کو فراموش کر دیا الحمد اور آپ جانے ممبر رسول پر قسم کھا کر کہوں گا کہ کرنے والے کی ماں دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گی ہم نے ایسا حلف نامہ تیار کیا ایسے دستخط کروائے ویڈیو جھوٹا ہو سکتا ہے فوٹو جھوٹا ہو سکتا ہے بھیجنے والے افراد رشوت لے کر جھوٹ کہہ سکتے ہیں حلف نامے کا مضمون کیا تھا کہ ان محتمیموں سے جو مشترکہ قربانی کروانے والے ہیں اس کی زیرکس باہر لگائی گئی ہے ان کا دستخط اور ان کے گواہوں کا دستخط کے جتنے حصے دیے جا رہے ہیں سات سو حصے آٹھ سو حصے یا ہزار ان میں ایک حصہ بھی کم ہوگا ایک حصے کا بھی مال ہم کھائیں گے میری بیوی پر زوجہ پر تین تلا اور جتنے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں ان تمام کے گنا قیامت کے دن میرے اوپر دے جائیں اگر وہ قیامت کریں تو بہتر ہے کہ ہماری بے نمازی کا گنا ان پر ڈال دیں گے ان کا باپ دوبارہ نہیں پیدا کر پائے گا ان کی ماں دوبارہ ایسا بچہ نہیں جنے گی جو وہ خیانت کر سکیں گے اب بھیجنے کی ذمہ داری ویڈیوگرافی کی ذمہ داری اور پھر معائنہ انسپیکشن کرنے کا سر کا درد ارے بھائی کرنا چاہو تو کرو حصوں کی قیانت پھر قیامت کے دن ہمارے بد عملیوں کو گناہوں کو تمہیں دنیا میں ہم نے اگریمنٹ کیا ہے معاہدہ کیا ہے اتنا خطرناک معاہدہ میں کہتا ہوں سڑک چھاپ جو آدمی چھ سو روپے میں پانچ سو روپے میں قربانی جو ہے کہتا ہے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کو اس کا زیرکس میں دیتا ہوں ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو کہے کہ وہ اس پر دستخط کر دے قیامت آ جائے گی اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونک دیں گے وہ نہیں کر پائیں گے اس لیے صحیح قربانی سچی قربانی اور شریع ضابطے کے حدود کے اندر قربانی اور قربانی کے ساتھ مظلوم لوگوں کی مدد قربانی کے ساتھ فساد زدہ اور جو ہے سیلاب زدہ لوگوں کی مدد اور قربانی کے ساتھ غریبوں کی اور جو ہے یتیموں کی بیواؤں کی مسکینوں کی مدد ارے ڈیڑھ سو گرام گوشت نہ ملا تو کیا ہوا لیکن غریب پیٹ بھر کر گوشت کھا کر الحمد للہ تامنا کہہ کر دل سے دعا دے گا اللہ تعالیٰ سال بھر گوشت میں لڑائیں گے اس لیے ابھی سے ایڈوانس میں ہم نے کہہ دیا ہے اپنے حباب کو بھی تشکیل کرے کہ اگر یہاں کے وہ مدرسے جو موتمد مدرسے ہیں بڑے مدرسے ہیں ان مدرسوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو وہاں ضرور حصہ دیں ہم یہ نہیں کہتے ہر ایک چور ہے لیکن یہ سڑک چھاپ جو لوگ ہیں جن کا کوئی نام نہیں مقام نہیں خواہ سات سو روپے پانچ سو روپے یہ جھوٹ ہے ہم ہم نے خود اڑیسہ اور بہار کے علاقوں میں جب پروگرام ہوئے ہم نے تحقیق کی کہ یہاں قربانی کے نام سے پیسہ وصولا گیا حضرت بیل تو کیا اور بکری تو کیا خون کا خطرہ بھی ہم نے نہیں دیکھا اللہ اکبر یہ ہائی ٹیک تھری جی منافقوں کا ڈیجیٹل دھوکہ بازوں کا زمانہ ہے نہیں کہتا کہ آپ ہماری مشترکہ قربانی میں شریک ہو صرف ایک بھی ایک درخواست کہ آپ نورانی مسجد آتے ہیں قربانی آپ کی صحیح ہو حج آپ کا صحیح ہو نماز آپ کی صحیح ہو اذان آپ کی صحیح ہو ہماری فکریں یہی ہیں اس سے جب ہم ان کے لیے وہ ذمہ داری دیتے ہیں تو ہمارے اوپر کتنی خطرناک ذمہ داری ہوگی اور کتنا بار ہوگا امت کا کہ یا اللہ ایک کی قربانی نہیں ہوگی ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اور دنیا کے اندر کیا عذاب آئے گا ندیم نام کا ایک بچہ جو ہے گریجویٹ کی تعلیم حاصل کرتا ہے نوکری کے لیے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے نوکری نہیں ملتی ریڑی لگاتا ہے یعنی موس کی گاڑی لگا کر وہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں بھیل پوری مسالہ پوری اس کی دکان وہ کھولتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر عجیب موڑ حضرت داؤد علیہ السلام وسلام جو ہے بنو اسرائیل کے لیے بڑے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام ان کے لیے عظمت ان کی عظمت جو گئی ہوئی تھی اس کو انہوں نے واپس دلایا حضرت داؤد علیہ السلام آنے کے بعد بنو اسرائیل کی حشمت طاقت اور شوکت بہت بڑی بہت بڑی تاریخ کے اندر خاص طور سے توریت میں لکھا ہے چالیس یا ستر سال تک حضرت داؤد علیہ السلام وسلام اس قوم پر حکومت کرتے رہے اور اس قوم کے سردار امیر بنے رہے اس کے بعد انتقال ہو گیا یہ داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر حضرت موسا وہ ماننے والے بھی نہیں ماننے والے بھی شمویل وہ ماننے والے بھی نہیں ماننے والے بھی ہارون وہ ماننے والے بھی نہیں ماننے والے بھی شمون وہ ماننے والے بھی نہیں ماننے والے بھی لیکن صرف حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے جو جالوت کو مارا تھا بنو اسرائیل ہر ایک آپ سے محبت کرتا تھا کھلا میدان تھا لاکھوں کروڑوں کی تعداد تھی نماز جنازہ پڑھنے والی ابر تکبیر تحریم تکبیر کہی جانی باقی تھی لوگ کہتے ابھی لوگ آ رہے ہیں ابھی لوگ آ رہے ہیں دن میں سورج اپنے شباب پر تھا کرنے ڈال رہا تھا تپیش ڈال رہا تھا سامنے کھڑا ہوا طبقہ کہہ رہا تھا نماز جنازہ جلدی پڑھاؤ پیچھے آنے والے لوگ کہہ رہے تھے داؤد کی نماز جنازہ میں ہم بھی شریک ہوں گے اب کیا کیا جائے پڑھایا جائے وہ لوگ محروم ہو جائیں نہ پڑھایا جائے ان لوگوں کو دھوپ ستائے اتنے میں ایک بچہ مسلی جو درمیان میں تھا وہ کہتا ہے آسمان کے پرندوں تم اپنے پروں کا سایہ کر کر جب تک داؤد کا نماز جنازہ نہ ہو جائے اس وقت تک تم جو ہے آسمان کے اندر پروں کو پھیلا کر شامیانے کی طرح تم ابر رحمت بن کر تم سایہ دیتے رہو کون بچہ تھا کیسا اس نے پرندوں کو حکم دیا اور وہ ایجوکیٹڈ اس کا انجام کیا ہوا پھر انشاءاللہ ایک نئے پیغمبر کے واقعے کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ دل سے دنیا مال اور عورت کی جو ہے محبت کا فتنہ اللہ ہمارے دلوں سے نکالے اللہ آخرت کی عظمت اور محبت اور ایثار پیدا فرمائے آمین باخردان الحمد للہ رب العالمین